اور جب ان کے پاس حق پہنچ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں